گے اللہ جل جلالہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو تعلق اور رشتہ قائم کیا ہے میں آج آپ حضرات کو اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں مہاجرین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد وزیرستان میں موجود ہے جہاد میں مصروف ہیں پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی جہاد میں مصروف ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں اکثر ان کارروائیوں کے مشوروں کے مراکز یہی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ وزیرستان کے مسلمان مسلمانوں کے لیے غیرت کا اور وزیرستان کے مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہے آج وزیرستان کے مسلمانوں کو اور ہمارے انصار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں اور ان دہشت گردوں نے آپ کے علاقے کے امن کو خراب کیا ہے یہ ریڈیو میں یہ باتیں ہوتی ہیں ٹی وی میں یہ باتیں ہوتی ہیں اخبارات میں یہ باتیں ہوتی ہیں یہ سب منافقین کے پراپیگنڈے ہیں یہ سب یہود نصارہ کے پراپیگنڈے ہیں یہود نصارہ ہمیں اور آپ کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہود نصارہ ہمیں ہمیں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہود نصارہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود دوستی کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں میں آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ہمیں موقع دیا میں مفتی ابوظر ہوں اور حرکت اسلامی ازبکستان سے ہمارا تعلق ہے تحریک طالبان پاکستان سے ہمارا تعلق ہے القاعدہ سے ہمارا تعلق ہے تحریک طالبان افغانستان سے ہمارا تعلق ہے ہم سب کے سب امیر المومنین محمد عمر مجاہد حفظ اللہ کے سپاہی ہیں ہم ان کے لشکر ہیں اور اسلام کے لشکر ہیں آپ ہمارے انصار ہیں اور ہم آپ کے مہاجرین کا مطلب ہے مددگار انصار کا مطلب ہے مددگار جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں ان کو گھر فراہم کرتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں ان کے لیے مرکز بنا کر دیتے ہیں الحمدللہ دو ہزار ایک کے بعد سے جب سے عمارت اسلامیہ سکوت ہوئی ہے اور افغانستان میں اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے وزیرستان کے مسلمانوں کی قربانیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے وزیرستان کے مسلمانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ غلطی نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ کوئی خطا نہیں ہے آپ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں یہ فخر ہے اور یہ عزت کا مقام ہے منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے کیے ہیں لیکن مخلصین نے ہمیشہ اسلام کے ساتھ تعاون کیا مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا مجاہدین کے ساتھ تعاون کیا مجاہدین کے ساتھ مدد کی یہ وزیرستان کے مسلمانوں کی غیرت ہے وزیرستان کے مسلمانوں کی قربانی ہے کہ باوجود ڈرون حملوں کے باوجود ان کے اوپر مسلسل حملوں کے یہاں کے مسلمان مجاہدین کو اور مہاجرین کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں صاف بات میں آپ کو کرتا ہوں یہ جو پستول ابھی میرے کندھے پر لٹک رہا ہے اور یہ جو کراچین کو کندھوں پر لٹک رہی ہے ہمیں ان پستولوں کے ساتھ ہمیں ان کراچین کوفوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ہماری وہ ماں جن کے پیٹ میں ہم رہے ہیں اور جن کے رہن سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جن کا دودھ ہم نے پیا ہے وہ باپ جنہوں نے ہماری پرورش کی وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ وزیرستان کے مسلمانوں کو غیرت مزید نصیب فرمائے مزید آپ حضرات کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات نے ان مہاجرین کو اپنے گلے سے لگایا ہے ان مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرستان میں مہاجرین کی موجودگی یہ آپ کے لیے عزت کا مقام ہے یہ آپ کے لیے عید کا مقام نہیں ہے یہ آپ کے لیے غیرت کا مقام ہے یہ آپ کے لیے بغیرتی اور ذلت کا مقام نہیں ہے مدینے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مہاجرین کو پناہ دی آپ مجھے اس کا جواب دیں کیا مدینے والوں مدینے والوں کے لیے ذلت کا مقام تھا یہ عزت کا مقام تھا عزت کا مقام تھا لیکن جن منافقین نے ان کو دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لئی رجا ندینہ منافقین نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہمارے جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے یعنی انہوں نے عزیز اپنے آپ کو کہا اور ذلیل مہاجرین کو کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی اللہ وزا وس ولی عزت اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے مسلمانوں کا حق ہے المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ کا رسول فرماتا ہے حب الانصار من الایمان انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے وبغض الانصار من النفاق اور انصار کے ساتھ نفرت کرنا انصار کے ساتھ برا معاملہ کرنا یہ منافقین اور نفاق کا حصہ ہے ہم آپ حضرات کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ حضرات ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں ہاں میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہاں آپ کے علاقے میں آپ ان حضرات سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی اسی محبت کی بدولت اسی محبت کی برکت سے یہ مہاجرین مسلسل دس سالوں سے جہاد میں محروف اور آج وہ امریکہ جو کہ سرکشی اور اور فرعونیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اس نے مسلمانوں کو للکارا تھا آج انہیں مہاجرین اور انصار کی قربانیوں سے امریکہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور شکست اور ذلت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور مغلوبیت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کے فوجیوں کی خون آلود لاٹے ہر روز اس کے وطن واپس جا رہی ہیں یہ آپ حضرات کی قربانی ہے کہ آپ حضرات نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان مہاجرین نے یہاں مرکز بنائے اور وہ اطمینان کے ساتھ وہاں جنگ میں مصروف ہیں ان کے گھر والے یہاں وزیرستان میں عزت کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہیں ان کا مال محفوظ ہے ان کی جانیں محفوظ ہیں یہ آپ حضرات کی قربانیاں ہیں آپ حضرات اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھیں آپ حضرات اپنے آپ کو بے غیرت نہ سمجھیں آپ حضرات اپنے آپ کو مغلوب نہ سمجھیں آپ حضرات نے وہ قربانی کی ہے جو قربانی مدینے کے انصار نے کی ہے مدینے کے انصار کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی آج کی جو حاجی بھی مکہ جاتا ہے وہ مدینے میں ضرور جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکے سے تھا لیکن ان کی قبر مبارک کہاں ہے مدینے میں ہے اس لیے کہ مدینے والوں نے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر قربانی کی اور اپنی جان اور اپنی جان اللہ کو مدینے میں حوالے مکے میں واپس نہیں آئے آج بھی کتنے سارے مہاجرین ہیں جو کہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوئے بہن بھائیوں سے جدا ہوئے اپنے خاندان سے جدا ہوئے اپنے تمام محبت کے رشتوں سے وہ جدا ہوئے وہ آپ کے ہاں آئے اور انہوں نے آپ کی محبت دیکھی آپ کا آپ کی محبت اور آپ کی مہربانی انہوں نے دیکھی ان کی خبریں یہاں بن رہی ہیں اور بعض کی تو قبریں بھی نہیں ہیں بعض کے تو گوشت کے ٹکڑے ہو گئے بعض کے تو جسموں کے ٹکڑے بھی نہیں ملے لیکن وہ یہاں سے آپ کے ساتھ انہوں نے بے وفائی نہیں کی انہوں نے اپنے انصار کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے انہوں نے اپنے انصار کے ساتھ بے غیرتی نہیں کی ہے میں سوال آپ سے کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں آپ ان کو غیرت مند سمجھتے ہیں یا بے غیرت سمجھتے ہیں زور سے بولیں زور آپ مہاجرین کو غیرت مند سمجھتے ہیں اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غیرت مند انسان غیرت مند انسان کے پاس جاتا ہے یا غیرت مند انسان بے غیرت انسان کے پاس جاتا ہے غیرت مند انسان غیرت مند انسان کے پاس جاتا ہے غیرت مند انسان کبھی بھی بغیرت کے پاس نہیں جاتا ہم نے چونکہ اللہ کے دین کے لیے غیرت کی اللہ کے رسول کے لیے غیرت کی اللہ کے کتاب کے لیے غیرت کی اللہ کے اسلام کے لیے ہم نے غیرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا وطن جائیداد تجارت ہر چیز کو چھوڑ دیا اور آئے تو کس طرف آئے وزیرستان کی طرف آئے یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی علامت ہے کہ وزیرستان کے لوگ غیرت مند ہیں اور وزیرستان کے لوگوں نے اللہ کے لیے غیرت کی اور قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے آپ حضرات نے جس طرح دس سالوں سے نیک اعمال کیے ہیں مہاجرین کے ساتھ قربانی کی ہے انصاری کی ہے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ انصاری کے اس تسلسل کو برقرار رکھیں انصاری کے اس تسلسل کو قائم رکھیں اور اور مہاجرین کے ساتھ مسلسل مسرت کریں مہاجرین کے ساتھ تعاون کریں مہاجرین کے ساتھ امداد کریں مہاجرین اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ بھی جان کی قربانیاں پیش کریں مہاجرین مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ بھی مال کی قربانیاں پیش کریں مہاجرین اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں فدا کر رہے ہیں آپ بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو فدا کریں قربان کریں ہم سب مسلمان ہیں ہم میں کوئی بھی غیر ملکی نہیں میرا رب کون ہے بتائیں آپ کا رب کون ہے میرا پیغمبر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا پیغمبر کون ہے میری کتاب قرآن ہے آپ کی کتاب بھی قرآن ہے میرا دین بھی اسلام ہے آپ کا دین بھی اسلام ہے میرا میرا نظام بھی شریعت ہے اور آپ کا نظام بھی شریعت ہے جب ہمارا سب کچھ ایک ہے اللہ بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے تمام چیزیں ایک ہیں تو پھر یہ پشتو بلوچی سندھی پنجابی اردو ان زبانوں کے الفاظ کے فرق ہمیں جدا نہیں کر سکتے کالا رنگ سفید رنگ لال رنگ سرخ رنگ پیلا رنگ ہمیں جدا نہیں کر سکتا ہمیں اللہ نے ایک کیا ہے ہمیں اللہ نے جوڑا ہے اور جسے اللہ نے جوڑا ہے ان کو کفار نہیں توڑ سکتے اس لیے میرے دوستوں آپ سے میری درخواست یہ ہے تمام مہاجرین کی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات نصرت کے سلسلے کو برقرار رکھیں تعاون کے سلسلے کو مہاجرین کے ساتھ برقرار رکھیں پاکستان کے جہاد میں بھی افغانستان کے جہاد میں بھی ہر طرح کی قسم کا جہاد ہے آپ حضرات مہاجرین کے ساتھ مزید تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو جو تعاون کرنے کے لیے تیار ہو اپنا ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ شاء آپ کا ہاتھ کھڑا کرنا یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا اگر اللہ آپ سے یہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہاجرین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے نیت تو میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جو میرا مقصد تھا میں آپ کو پہنچا چکا ہوں اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انصار مہاجرین کے درمیان محبت برقرار رہے اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کریں ہم نے محبت کے تمام رشتوں کو قربان کیا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں تو آپ سے ہم محبت مانگتے ہیں آپ ہمارے ساتھ محبت کریں گے ان شاء اللہ اور محبت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کو سلام کیا جائے مجاہدین کی امداد کی جائے مجاہدین کو مراکز کی ضرورت ہے مراکز فراہم کیے جائے گھر کی ضرورت ہے تو گھر دیے جائے ان کے بھی بال بچے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں ان کے ان کا خیال کیا جائے ان کی بیواؤں کا خیال کیا جائے ان کے یتیموں کا خیال کیا جائے میں چندہ نہیں مانگتا ہوں آپ سے میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ محبت کریں اور ان کے لیے دعا کریں دعا کریں ٹھیک ہے تمام ساتھی تمام بزرگ حضرات انشاءاللہ دعا کریں گے آپ حضرات مجاہدین کے لیے مہاجرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انصار مہاجرین اور تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس علت کی زندگی سے نکال کر فتوحات و نصرت کی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے انصار کو مزید عزت عطا فرمائے ہمارے انصار کو مزید اللہ تعالیٰ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم